حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ بچے کا سارا سر موڑ دیا جائے اور کوئی ایک لٹ باقی رکھی جائے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چورانوے